حاضرین مسجد اس سور فجر کی ابتدائی آیات میں نے آسادات کے سامنے پڑھی ہیں یہ ایام جو چل رہے ہیں بڑے مقدس اور خیر و برکت کے ایام ہیں ذلہج کے پہلی تاریخ سے لے کر کے دس ذلہج کے جو ایام ہیں دس دن ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت اور بڑا اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے ان دس دنوں میں نیک اعمال کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے ہم تمام لوگوں کے اوپر <clears throat> یہ ضروری ہے کہ ان اوقات کا اور ان ایام کا خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا داری میں پھنسے رہیں اور یہ مقدس ایام یوں ہی گزر جائیں ہم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت والے اوقات مقرر کیے ہیں اگر ہم نے لاپرواہی کی ان اوقات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی مفرت اور بخشش نہ کرایا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا بہت بڑا ذریعہ بنا کرتا ہے صرف اس حدیث ذرا غور کریں رب العالمین نے ماہ رمضان کو برکت والا مفرت اور بخشش والا مہینہ بنایا ہے اگر کوئی انسان ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا کر کی اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا لے دنیا داری میں لاپرواہی میں پھنسا رہ جائے اور رمضان یوں ہی گزر گیا اور رمضان کی فضیلت سے مستفید نہ ہو سکا تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی رہتا فرمایا ب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے بد دعا دی جب رحی نے بد دعا دیا کہ فعب ادا اللہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں سے دور کر دے اللہ کے رسول نے اس پر مہر لگائی فرمایا آمین تو دوستو یہ جو مقدس ایام ہمیں ملا کرتے ہیں ان کی قدر ہونی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث صحیح مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صاحب نے فرمایا الصالح احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولا فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال عليه الصلاه والسلام عارف ما من ايام العمل الصالح فيهن حب الى الله من هذه الايام العشر اے لوگوں سال بھر میں ان دس دنوں کے اندر کی پہلی تاریخ سے لے کر کے دسویں ذلحج تک میں نیک عمل کا جو مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ محبوب اور جتنا زیادہ اجر و ثواب ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ بندے کے نیکی کا دیتا ہے سال بھر میں کسی اور دن میں یہ نیکیوں کا مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا نبی علیہ خان نے اعلان کر دیا پورے سال بھر میں سب سے بڑے دن اور مقدس دن دن دن جو ہیں ہیں ہیں یہ کے دس اور انہی میں اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کا جو سواب بہا دیا جاتا ہے اتنی زیادہ نیکیوں کا جو سواب کسی اور دن میں نہیں ہوا کرتا صاحب کرام نام نے کہا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد جہاد کرنے کا بھی وہ اجر ثواب نہیں آج فرمایا ولل جہاد فی شبیل اللہ ان دس دنوں میں نیکیوں کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے ان دس دنوں میں نیکیاں جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اللہ کے راہ میں جہاد فی شبیل اللہ کا بھی وہ درجہ نہیں ہوا کرتا یہ بڑے ایام بڑے خوش بڑے مقدس ایام گزر رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا ہاں اللہ رج الخرا جب نفس ہی ایک مجاہد ایسا ہے جس کے جہاد کا ثواب ان دس دنوں میں نیک عمل کے برابر ہوتا ہے وہ مجاہد کون ہے اللہ رج خرج بنفسه بین سے ہی فلم اے ہاں وہ مجاہد جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے میدان جہاد میں گیا اور کوئی چیز واپس نہ آئی دشمنوں نے اس کی سواری کی ٹانگیں کاٹ دی اس کو شہید کر دیا سارا مال لوٹ لیا عارف میں یہ ایک مجاہد ہے جس کے جہاد کا جو ثواب ان دس دنوں میں نیکیوں کے برابر ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم تمام بھائیوں کو صحت اور حافظت کے ساتھ یہ دس دن گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے دو دن تو گزر گئے ہیں باغی بڑے کل گنے چنے دن رہ گئے ہیں ان دس دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے خصوصاً عرفہ آ رہا ہے یوم ارفا پورے سال بھر کا سب سے بڑا دن جو ہے یوم ارفا ہے اس سے بڑا دن کوئی دوسرا نہیں اب ارفا کی دو حیثیت ہے ایک ارفا کی فضیلت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور نو ذیل کو میدان عرفات میں جو یوم ارفا کا دن یوم ارفا ہے نو ذیل کو نو ذیل کو میدان عرفات میں حج کے لیے حاضری دیا کرتے ہیں ایک فضیلت ان لوگوں کی ان کی فضیلت کیا ہے بڑی طویل حدیث ہے امام بسار رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا جس میں نبی علیہ السلام نے تلبیہ سے شروع کیا ہر چیز کی فضیلت بیان کرتے ہی آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سن لیں اما وقوفوں کا بھی اشیت آرسہ زہر ظہر کی نماز پڑھ کر کے زوال کے بعد میدان عرفات میں جب حاضیوں تم وقوف کرتے ہو اما وقوف کا بے حشیت عرف رہا تمہارا وقوف ارفا تو وقوف ارفاق کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے آنے پر میں افایا میں تو رب کم ازلسوائے دنیا تم لوگ زمین پر نماز ظہر پہ کر کے فارغ ہوئے میدان عرفات میں اللہ کی ادا خوشنودی کے لیے حج کی نیت سے حاضر ہوئے اللہ تمہارا رب سمائے دنیا عرش کو چھوڑ کر کے سمائے دنیا پر لادل ہوتا ہے اور سمائے دنیا پر آ کر کے اللہ رب العالمین فیو باہی بے کم سارے فرشتوں کو برا کر کے گواہ پوچھتا ہے یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کے بارے میں تم نے کہا کہ اللہ ان کو پیدا کر کے کیوں کیا کرے گا فساد پھیلائیں گے بتاؤ کیا آدم کی اولاد کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے کہ اس مخلوق کے بادشاہ سے لے کر کے ایک ادنا درجے کے مسلمان ادنا درجے کے انسان تک آدم کی اولاد کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ملے گی جو دور دراز کا سفر طے کر کے میری ردا کے لیے میدان عرفات میں حاضری دی ہو بتاؤ ہے کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے پھر رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے جا اونی شوسن غبرن من کل فجن عمیق میرے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کون ہے جاؤنی شوسن میری ہوبرن میری ہدا کے لیے ہر آرام کو بالائے تاف رکھ کر کے دور دراز علاقے سے ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے یہ آئے ہوئے ہیں اور صرف ایک مقصد کے تحت آئے ہوئے ہیں وہ مقصد کیا ہے یرجون رحمتی صرف اس لیے آئے ہیں کہ میں عرفات میں حاضر ہو گیا تو میرے رب ہم پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے یرجون رحمتی میری رحمتوں کی امید لے کر کے آئے ہوئے ہیں فرشتوں سن لو فلو انسو فلو کالت ہو عدد الرملی او عدد القطری او سبد البحری فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں یہ میرے بندے جو اس وقت حج کی نیت سے میری رحمتوں کی امید لے کر کے میدان عرفات میں موجود ہیں گرچہ ان کے گناہ دنیا میں ریت کے برابر ہو ریتوں کی کوئی تعداد نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا صرف عمارات میں ریت ریت اور عمل کی کتنی تعداد ہے آپ کے قدموں تلے کتنے ہزار کتنے لاکھ ریت موجود ہے کسی کو پتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کا کرم ذرا دیکھو میرے فرشتوں فلو کانت بادت رملی صرف میدان ارفات نہیں دنیا میں جتنے رمل ہے اور ریت ہے اگر کسی بندے نے دنیا کے ریت کے برابر گناہ لے کر کے آیا ہے اور عدد القدری یا ہم دوسرا دھار بارش جو برساتے ہیں تو قطروں کے برابر کوئی گناہ لے کر کے آیا ہے سو بدی بہاری یا یہ بڑا سے بڑا سمندر اس کے خشو خاشاک کے برابر گناہ لے کر کے آیا ہے گوارو گفر تو لہوں ہم نے وقوف اربا کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اتنا جب سنتے ہیں فرشتے حیرت میں پڑ گئی پھر رب العالمین اعلان کرتے ہیں افیز عبادی اب اللہ رب العالمی نعام خطاب کرتا ہے حاجیوں سے ابھی تک خطاب فرشتوں سے تھا اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حاجیوں سے خطاب کرتا ہے افیز عبادی دور دراز سے آنے والے ہمارے حاجی بندو ایسا کرو افیز عبادی میرے بندو تم واپس جاؤ وقوف کفا ختم ہو گیا اب ٹائم ختم عبادی میرے بندو تم واپس جاؤ واپس جاؤ قد گفر تو نہ من تم لہو جاؤ ہم نے تمہیں بھی بخش دیا اور تم نے اپنے عجیب و تعریف کے لیے شفاعت کیا گھر کے یہاں موجود نہیں ہے ہم نے تمہاری دعاؤں کے برکت سے ان کی بھی مفرت کر دی یہ بشارت سن کر کے حاجی یوم عرفہ کو یوم عرفہ کو عرفہ سے واپس مظفرفا کی طرف آیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے جتنے ساتھی حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ انہیں یہ فضیلت نصیب فرمائے اور جو حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی فضیلت کا مستحق بنا رکھے میرے بھائیوں یہ تو حاجیوں کے لیے یوم عرفہ ہے اور جو لوگ عرفات میں جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں دنیا کے کسی بھی دور دراز علاقے میں ہو اللہ رب العالمین یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر حاجیوں کو بھی اس کی فضیلت سے محروم نہیں کیا یہ رب کا کرم ہے نبی شام کی حدیث بارہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یوم عرفہ جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں ان کے لیے بھی دو عظیم ترین فضیلتیں ہیں دوستوں نمبر ایک برابر سنتے ہوئے آئے ہیں اللہ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یوم عاشورہ کے روزے کا کیا مقام ہے کتنا و ثواب ہے فرمایا تو کب پھر اس سے نہ ایک سال کے گنا معاف ہو جاتے ہیں وان سو میں یوم عرفہ آرفا کا اور یا رسول اللہ یوم عرفہ کے روزے کا کیا مقام ہے کیا و ثواب ہے آج پھر اس سے نہ نمبر تبر آسیا لوگوں یوم عرفات کے روزے روز یوم عرفات کے روزے ایک روزے کی برکت سے اللہ مسلمان کے دو سال کے گناہ معاف کرتے ایک سال گزشتہ اور دوسرے سال آئندہ بہت بڑی فضیلت ہے دوستو رکھو اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے دن ہٹ روزہ تو کم سے کم یوم عرفہ کا روزہ رکھو پھر دوسری فضیلت امام سبرانی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ اللہ عمر ابن الخط رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ ہم لوگ پنہ رسول اللہ علیہ وسلم نہ آئے پاتا دے سو میں سینا سین ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے زمانے تک زندگی گزاری ہم نے تو یہی سمجھ رکھا تھا اللہ کے رسول کے صحبت میں رہ کر کے ہم نے یہی فائدہ اٹھایا تھا کہ یوم عرفہ کا ایک روبا کسی نے رکھا تو سمجھو دو سال کا روبا اس نے رکھ لیا اب مطلب یہ ہوا کہ دو سال کے گناہ پر اور دو سال روزہ رکھنے کے برابر اجرو سوال اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اسی طرح سے ہمارے بھائیوں یوم عرفہ کو بڑی دعائیں کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین نے جو ایام دعا کے لیے جو اوقات قبولیت دعا کے لیے مخصوص کر رکھا ہے ان میں بڑا اہم وقت ہے یوم عرفہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بخشی ہے سب سے بہترین دعا ایک مومن اگر کسی دن میں کرتا ہے تو یوم عرفہ ہے صحیح ہے ان کی روایت آج بابا خیر دعائے دعائے یوم عرفہ تھا دعا تو چوبیس گھنٹے سال بھر تم مانگتے رہتے ہو ہو لیکن سب سے بہترین دعا جو ہوتی ہے یوم عرفہ کی دعا ہوا کرتی ہے یوم عرفہ سے بہترین دعا کبھی کسی اور دن کی نہیں ہوتی اس لیے یوم عرفہ افسر الیام ہے دعا کے لیے جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں دعا کریں لیکن صرف ایک چیز نے ہمیں ساری دعاؤں سے محروم کر دیا یوم عرفہ کو قدر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور ہم نے ٹی وی آن کر دیا کیا کہتے ہیں بھائی حج دکھایا جا رہا ہے حج دیکھنے سے کون سے کیا سب فائدہ ہوا اگر ٹی وی بند کر کے آپ دعا کرتے ذکر اذکار کرتے تو شاید آپ کو کچھ فائدہ ہوتا دیکھنے سے کون سا فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا پورے اہل ویال بال بچوں کے ساتھ سارا دن انسان ٹی وی دیکھنے میں گزار دیتا اور دیکھا صرف یہ کہ ہاں حج ہو رہا ہے تمہیں کیا ملا حج کرنے والے تو حج کر لیے تمہیں کیا ملا اس لیے میرے بھائیوں دیکھنے کے لیے کہ میں مجب ہو کر کے اپنے آپ کو دعا سے محروم نہ کرو خیر دعا دعا یوم ارفتا سب سے بہترین دعا جو ہوتی ہے یوم ارفا کی دعا ہوا کرتی ہے پھر آپ نے فرمایا وہ خیر ما کل ون نبی یو نبی اور سب سے بہترین دعا وظیفہ ہم نے یہاں سے پہلے اور ہم سے پہلے تمام انبیاء نے جو پڑھی ہے وہ یا و لہ الحمد و من کو کل شیئن قدیر یہ توحیدی کلمہ ہے عرفات کے موقع پر عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو جس نے اس کلمے کو پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ گویا کے رب کے سامنے اعلان کر رہا ہے اللہ میں تیرا واحد بندہ ہوں گردن کٹ جائے شرک نہیں کر سکتا شرک سے بدترین گناہ نہیں اور توحید اور ایمان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوا کرتا اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا وہ خیر ما کل تو انا نبی قبلی ہم نے نے سب سے بہترین وظیفہ جو یوم ارفا کو کہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام اما اماد یوم عرفہ کی مناسب میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ کو اونٹنی پر سوار آپ نے بڑا بڑے زبردست خطبے دیے تھے ان خطبوں میں سے بعض حصے یہ ہیں نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا یا الناس اے مسلمانوں یاد رکھو ان دما اکم و اموال اکم و آراد اکم حرام نارے کم کہرمتی یوم فی برد کمہادا فی شہر کمہادا آپ نے اعلان کر دیا ہے مسلمانوں یاد رکھو ان اللہ حرم علیکم و اموالکم و آرادکم اللہ نے تمام مسلمانوں یاد رکھو حاجیو جس طرح سے حالت احرام نے اللہ نے اپنے بھائی کا خون اپنے بھائی کی توہین اپنے بھائی کا مال تم پر حرام کرا دے رکھا ہے ایسے صرف یہی حالت احرام میں عرفات ہی کے میدان میں نہیں بلکہ زندگی میں جہاں رہو جس دن بھی رہو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مومنو تم پر ایک دوسرے کے چار مال کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے خبردار نہ کسی کا مال کھاؤ نہ کسی کو قتل کرو اور نہ کسی کی عزت لوٹو نہ کسی کی توہین کرو ان دما کم وہ رقم وہ آراد حکم ہوا مرالم تہرمت یوم کمہارا فی برد کمہارا نبی ریسا شام نے یہ حقوق العباد کا اعلان کر دیا میرے بھائیو یہ حج کا موقع ہے یوم عرفہ کا مقام یوم عرفہ ہے اور میدان عرفہ کا مقام ہے ایسے مقدس موقع پر جہاں انسان ایک بال بھی نوچنے سے بچتا ہے درخت کا ایک پتہ بھی توڑنے سے بچتا ہے اپنے بال ایک روڑا ایک بال نکالنے سے بھی ڈرتا ہے ایسے موقع پر اللہ رسول کیا خبردار یہی تک یہ آداب نہیں ہے دنیا میں جہاں بھی رہو جب بھی رہو تمہارے مسلمان بھائیوں کے جان اور مال اور عزت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسے ہی حرام قرار دے دیا ہے یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا نہ کسی کا مال کھانا نہ کسی کو کی توہین کرنا اور نہ کسی کی قیدی کی جان لینا پھر آپ نے ساتھ نوایا تک اور خاص طور سے یاد رکھنا اللہ سے ڈرنا اور عورتوں کے بارے میں اپنی بیویوں کے بارے میں تم خاص خیال رکھنا آج دنیا کہتی ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں ذرا بتائے کوئی ایسے مقدس مقام پر اور رحمت اللہ عالمین سارے مردوں کو مخاطب کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں ان کے کھلانے پلانے کا خیال رکھنا خبردار عورتوں پر کبھی سلم نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین کے کلمے سے تم نے ان کو اپنے حلال قرار دیا ہے اس لیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو تنگ نہ کرنا ان کے کھلانے کا ان کے پلانے کا ان کے علاج اور معالجے کا ہر قسم کا احسان اور بھلائی تم اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا پھر اللہ رسول نے اے لوگوں جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے قدموں تلے کچل دیا ہے سب سے پہلے آپ نے فرمایا یہ خون ریزی جو تھی ہم نے دفنا دیا اور دوسرے نمبر پر فرمایا ہم نے سود کا لین دین جو تھا ہم نے قیامت تک کے لیے اپنے قدموں تلے اس کو دفنا دیا ہے اللہ تعالیٰ جاہلیت کی تمام برائیوں سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے اس کے بعد میرے بھائیوں یوم ارفا کے بعد یوم النہر کا دن آتا ہے عید کا دن آتا ہے وہ بھی بڑی عظمت والا دن ہے اس دن ہمیں قربانی کرنا ہے ہے وہ نہ ہو ہر مسلمان صاحب استطاعت اس کو چاہیے کہ جانور ذبح کرے اور قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرر حاصل کرے جانور خریدنے کے لیے جائے تو جانور خریدنے میں دیکھ لے کہ قربانی کا جانور چار ایپ سے پاک ہونا چاہیے نمبر ایک آپ نے فرمایا البین اور اندھا نہ ہو نمبر دو الرجا لگڑا نہ ہو نمبر تین بیمار نہ ہو نمبر چار الکبیرات ان کی اتنا بوڑھا نہ ہو گیا ہو کہ اس کے سارے ہڈیاں ہی باقی رہ گئی ہو اور بوڑھا سوکھ چکا ہو گوشت نہ ہو آگے فرما ان چار قسم کے چاروں کی قربانی جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے محید و سنت بنائے ہمیشہ دین پر قائم رکھے اور اس یوم عرفہ سے اور یوم النہر سے اس عشرے سے ہم تمام ساتھیوں کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے الحال عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام وہاں کے عمرہ کی حفاظت فرما اللہ انہیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما ہر برائی سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے العالمین ان سے وہ کام لے جو دین کے لیے مسلمان کے لیے ان کے ملک وطن کے لیے فائدے مند ہو اور ہر ایسے چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو امت اور ملت کے لیے نقصان دہ ہو اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں خصوصاً وہاں کے حاکم ہاں، حاکم شارکا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنی امن و امان اور صحت اور آفیت میں رکھے ہر بلا اور آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ان ان کو صحت اور کے ساتھ رکھتے ہوئے ہر ہر اچھے عمل کی توفیق نصیب فرما برائی سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو روک لے اللہ للمؤمنین والمسلم اللہ امینات اللہ رحم اللہ اندان